ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں مجاہدین کے لیے خیمے کا سایہ کرنا خادم کا عطیہ کرنا اور جوان اونٹنی دینا سب سے افضل و بہتر صدقہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ستائیس یہ حدیث حسن ہے